دشمن اسلام خبردار علماء پہنچنے والے ہیں وہ تکبیر کے نعروں سے پورے ہند پر لرزہ طاری کر دیں گے وہ فلسفہ راضی تلقین غزالی اور اذان بلالی کی مہک سے ہر مندر کو مسجد بنا دیں گے انہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے وہ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو مٹا دیا گیا تو کل کوئی مسجد بھی محفوظ نہیں رہے گی وہ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد و کتال کے احکامات اسی وقت کے لیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتال و جہاد کی آیات منسوخ نہیں ہوئیں انہیں پتہ ہے کہ ایسے وقت میں کتال نہ کرنے پر کیسا عذاب آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج انہوں نے اس میدان کو نہ سنبھالا تو ان کے علم کا کیا فائدہ ان کی تفسیر دانی اور نقطہ وری کا کیا ثمرہ علم و عمل کے یہ غازی میدانوں کے شاہ سوار بن کر میری حفاظت کے لیے پہنچنے والے ہیں گفتار کے یہ غازی اب کردار کے کرشمے دکھانے آ رہے ہیں وہ بزدلی کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کا دبدبا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت حمزہ رضی اللہ عنہ کی الغار طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کی جوان مردی خالد الزرار رضی اللہ عنہ کی عظمت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری دکھانے کے لیے آ رہے ہیں وہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی چال چلتے ہوئے آئیں گے وہ حنزلہ رضی اللہ عنہ کی طرح رتبہ پائیں گے وہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی طرح حوروں کے عاشق ہیں انہیں عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی طرح میدان جہاد سے جنت کی خوشبو آتی ہے ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عظم ہے ان میں مصعب بن عمیر جیسی بہادری ہے ان میں امر بن جموح رضی اللہ عنہ جیسے جذبات ہیں ان میں بلال رضی اللہ عنہ جیسا ایمان ہے وہ میری عزت و عظمت کی خاطر حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح ٹکڑے ہونا بھی جانتے ہیں اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرح ٹکڑے کرنا بھی وہ بزدلی نام کی کسی بلا سے واقف نہیں ہیں شجاعت ان کا زیور ہے بہادری ان کا تمغہ ہے غیرت ان کا ایمانی اثاثہ ہے ہندو تیری زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں تو نے مجھے چھیڑ کر علماء کو جگایا ہے اب علماء جوانوں کے لشکر لے کر آئیں گے اور پورے ہندوستان کی تقدیر بدل دیں گے اور میری گری ہوئی دیواروں کا ایسا انتقام لیں گے کہ تو صدیوں تک یاد رکھے گا